بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو